السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے پہلے لیکچر میں شفیق الرحمان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرامنگ کے سیریز کا یہ آپ کا تیسرا کورس ہے آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ پڑھا جس میں آپ نے computing as a field general field کے متعلق انفارمیشن حاصل کی اس کے بعد انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کورس آپ نے پڑھا جس میں پروگرام کیسے لکھنا ہے پروگرام کیسے کنسیو کرنا ہے پروگرام کیسے کوڈ کرنا ہے وہ آپ نے دیکھا پروسیجرل پیراڈائم میں ان ادر ورڈس آپ نے دیکھا کہ ایک پروگرام کو کیسے کنسیو کرنا ہے as a group of function اور procedures that interact with each other اس تیسرے کورس میں جو کہ آبجیکٹ پروگرامنگ ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک اسٹیپ آگے جا کے کہ کیسے ریئل ورڈ کو آپ نے آبجیکٹ اویرئنٹڈ فیشن میں ویو کرنا ہے ماڈل کرنا ہے اور پروگرام کرنا ہے first of all let's take a look at the objective of this course objective of this course is to make you the student familiar with the concept of object oriented program object oriented programming ہے کیا اسے کنسیو کیسے کیا جاتا ہے اس کے مین آبجیکٹوس کیا ہیں اس کے مین کریکٹرسٹک فیچرس کیا ہیں اور تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ کہ کیسے یہ پروسیجرل پیراڈائم سے بہتر ہے اور پہلے پارٹ میں جو ہم اس کے کانسیپٹ اسٹڈی کریں گے ان اسٹڈیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم سی پلس پلس لینگویج کو ایز اے ٹول یوز کریں انہیں کانسیپٹس کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی concrete implementation through the vehicle of C plus plus I will try my best wherever possible to go you example from another programming language for example Java also so main objective object oriented programming کے کانسیپٹس کو سیکھنا گریسپ کرنا انڈرسٹینڈ کرنا اور انہیں پریکٹس کرنا یہ آبجیکٹیو ہے C plus plus language tool vehicle تو یوز کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کنسیو کر لیں سنک ان کر لیں تو آپ کسی دوسری لینگویج میں جاوا یا سی شارپ وغیرہ میں کوئی اور پروگرامنگ لینگویج آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ہے اس میں ان کانسیپٹ کو ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں میپ کر سکتے ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہر لینگویج کسی نہ کسی ایریا میں اسٹرانگ ضرور ہے لیکن آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے بیسک مین کریکٹرسٹک فیچر وہی کے وہی ہے let's look at the course contact first of all میں آپ کو بتاؤں گا دو تین چار لیکچر میں تھیوریٹیکلی آبجیکٹ اورینٹیشن ہے کیا اس کے مین کانسیپٹس کیا ہیں ان کے مین فیچرس کیا ہیں جب یہ ہماری تھوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور فاؤنڈیشن بن جائے گی اس کے بعد ہم امپلیمنٹیشن میں جائیں گے میں یہاں پہ اوور میو میں آپ کو اس تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ میں فاؤنڈیشن میں نہیں لے کے جا رہا اس کے بعد جو کچھ ہم کورس کانٹینٹ میں دیکھ رہے ہیں بیسیکلی کانسیپٹس کی سی پلس پلس میں implement next we will go to the implementation جو ہم نے آبجیکٹ آبجیکٹن میں فاؤنڈیشن میں دیکھا کہ آبجیکٹس کیا چیز ہے کلاس کیا چیز ہے وہی دیکھیں گے کہ ان کانسیپٹس کو سی پلس پلس امپلیمنٹ کیسے کرتی ہے آبجیکٹس اور کلاس کے مین فیچرس کو کلاس کا کانسیپٹ آپ انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ میں بھی دیکھا ہے انہوں نے بتایا آپ کو کہ کلاس لکھنی کیسے ہے انٹروڈکٹری لیول کے اوپر we will going to much more detail of how and are are they map to are اور difference بٹوین دا ٹو اس کے بعد ہم میجر ٹاپک اوور لوڈنگ کے اوپر جائیں سی پلس پلس میں آپ نے پہلے بھی اس سے پہلے کورس میں بھی فنکشن اوور لوڈنگ دیکھی تھی لیکن یہ اوور لوڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے سی پلس پلس چاہتا ہے کہ کلاس آبجیکٹ کو آپ ایک یوزر ڈیفائن ٹائپ کے طور پر بھی کنسیو کر سکیں اور جب آپ اسے یوزر ڈیفائن ٹائپ کے طور پر کنسیو کر سکتے ہیں تو ایک ٹائپ سی پلس پلس کی انٹ فلوٹ کریکٹر اس کے ساتھ جو آپریشنز انوالوڈ ہیں plus minus multiplication division etcetera etcetera اگر آپ کے آبجیکٹ کے ساتھ اس قسم کے کوئی کانسیپٹ ریلیٹڈ ہیں تو آپ انہیں نیچرل انداز میں لکھ سکیں ایگزامپل بینگ اور جو کہ ہم دیکھیں گے بھی as we move in the course آپ کمپلیکس نمبر آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے اگر آپ اس کی ٹائپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ دو نمبر دو کمپلیکس نمبر کو ایڈ میتھ میں کرتے ہیں کاغذ پینسل پہ کرتے ہیں دو کمپلیکس نمبر کی ایڈیشن جو ہے وہ پلس کے سائن سے ہونی چاہیے نہ کہ کسی فنکشن کال کے ذریعے ہونی چاہیے so this concept of operator overloading which is unique to C plus plus and language Java doesn't have this support اس کو ہم غور سے دیکھیں گے یہ ہماری یوزر ڈیفائن ٹائپ کو ٹائپ کے بہت نزدیک لے آتے ہیں اگلا ٹاپک انہیریٹنس یہ آبجیکٹ اورینٹیشن کا مین کریکٹرسٹک فیچر بھی ہے one of the main characteristic feature اور سی پلس پلس میں اس کی امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے انہیریٹنس ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کے متعلق غور سے اس کو دیکھیں گے بھی ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے suffice to say at this point کہ جیسے میں نے شفیق الرحمان نے اپنے فیچرز اپنی شکل و صورت بہت حد تک اپنے بولنے کا انداز اپنے پیرنٹس سے انہیریٹ کیا ہے exactly this is the concept of inheritance جو کہ ہم آپ ورثے میں جو چیز ملی ہے وہی کانسیپٹ یہاں پہ ہے اور اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں another concept of polymorphism this is a difficult concept polymorphism ایک ہی چیز اپنے رنگ کیسے بدل رہی ہے اپنے بہیویئر کیسے بن رہی ہے ڈفرینٹ شیپس میں کیسے آ رہی ہے پولی از ملٹیپل جی morphism is taking new shape taking on new behaviour important difficult concept to grasp but ان شاء اللہ when the time comes we will go into the detail and we will really understand یہاں تک آبجیکٹ کلاسز انہیریٹنس پولم یہ آبجیکٹ پروگرامنگ کے فیچرز ہیں مین کریکٹرسٹکس ہیں سی پلس پلس میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس سے آگے جو ایک اور دو ٹاپکس ہیں وہ آبجیکٹ پروگرامنگ پر سے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے but it's is such a important concept generic programming کا جو کہ سی پلس پلس نے دیا اور آہستہ آہستہ دوسری لینگویجز بھی اسے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہم اس کے متعلق بات کریں گے ایک حد تک ہی this is advance concept generic programming ہے کیا میں ایک آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں بینک میں جاتے ہیں ہم ہم کیوں بناتے ہیں لائن بناتے ہیں ہم نے اسی چیز کو ماڈل کرنا ہے پروگرام لکھنا ہے تو ہم ایک کیو ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں گے اور اس میں اسٹوڈنٹس ڈال دیں گے یا لوگ پرسنس ڈال دیں گے تو ہم ایک پروگرام سا لکھ رہے ہیں کیو کا اس کے بیچ میں جو کیو میں جو کھڑے ہوئے ہیں اس کیو میں جو انٹریز ہیں وہ پرسنس ہیں ہمیں کسی اور جگہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہمیں یہی کیوز چاہیے لیکن وہ نمبرس کی کیو ہو اس میں پرسنس کھڑے نہ ہوں لیکن نمبر ایک دوسرے کے پیچھے ہوں اب ہم کیا کریں ہمیں دوبارہ سے ساری پروگرامنگ کرنی پڑے گی جنیرک پروگرامنگ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ we concentrate on making a queue program for a queue اور ہم جب چاہیں اسے انسٹینشیٹ کروا لیں اسے یوز کر لیں اس کیو میں لوگ ڈال دیں اس کیو میں نمبرس ڈال دیں اس کیو میں جانور ڈال دیں سو so, ہماری پروگرامنگ ایفرٹ ڈراسٹیکلی کٹ ہو جاتی ہے this is one of the main features اس کے اپنے بہت سے پٹ فالس ہیں یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے but we will give you a feeling of that very important concept introduce by C plus plus program are following اگلا ٹاپک اگین اس کا آبجیکٹ پر سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نارمل پروگرام میں پروسیجر پروگرامنگ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکسپشن ہینڈلنگ آپ کے پروگرام میں سپشنس آتی رہتی ہیں ایگزامپل کہ آپ نے نیو کا کی ورڈ تو دیکھا ہے ڈائنامک پروگرامنگ ایلوکیشن کے سلسلے میں انٹرو ٹو پروگرامنگ میں آپ نے اسے پڑھا ہے اسے یوز کیا ہے نیو کی ورڈ یہ کہتا ہے کہ آپ کو رن ٹائم کے اوپر میمری ایلوکیٹ کرواتا ہے آپ کے کسی یوز کے لیے آپ نے نیا ویریبل ڈکلیئر کرنا ہے رن ٹائم کے اوپر ہیپ میں میموری ختم ہو جاتی ہے اب کیا ہوگا کیا آپ کا پروگرام اب نارملی ٹرمینیٹ کر جائے گا this is not good program اسی طرح کے آپ کے پروگرام میں دوسرے سورسز ہیں جہاں سے اب نارمل بہیویئر آ سکتا ہے اور وچ از نون کہ اگر یہ کنڈیشن ہو جائے تو یہاں پہ یہ اب نارمل بہیویئر ڈپیکٹ ہوگا اس نون ایب نارمل بہیویئر کو کیسے ہینڈل کیا جائے elegantly if then else is one way of handling it but آج کل کی دنیا میں جہاں کے پروگرام اتنے کمپلیکس ہو چکے ہوئے ہیں وہاں پہ اف دین ایلس کام نہیں کرتا we need some more powerful method to deal with these exception condition and the topic of exception handling is what will give us an introduction to a certain level in this field how to make our program more robust error free exception free lastly generic design pattern پہ آپ کو انٹروڈکشن دی ڈیزائن پیٹرن کیا چیز ہے آپ نے بلڈنگ میں پیٹرنس کا تو ضرور سنا ہوگا یہ گوتھک پیٹرن ہے یہ مغلیہ طرز تعمیر ہے پیٹرن ہے یہ یہ رومن پیٹرن کے تحت ہے یہ کالم کا اسٹرکچر جو آپ نے دیکھا ہوا ہے گوتھک اور رومن پیٹرن ہے بلڈنگ میں اسی طرح سافٹ ویئر میں جو لوگ ڈیل کرتے ہیں سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کافی سارے پروگرامز دیکھے جو کہ ایک ہی ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں اچھے پروگرام اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ یہ سچویشن ہو تو یہ ڈیزائن کا پیٹرن ہے اگر آپ اسے یوز کر لیں تو ایک اچھا پروگرام بن سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ خود سے بیٹھ کے اس کا سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے ایک اسپیسیفک ڈومین کے لیے ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کے لیے ایک آپ کو ڈیزائن سولوشن دے دیا ڈیزائن پیٹرن دے دیا کہ اگر پرابلم ڈومین میں ریئل لائف میں جس کی آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں جس کو آپ ماڈل کر رہے ہیں یہ یہ سچویشنز آئیں تو آپ یہ پیٹرن بلڈنگ کا پیٹرن یہ کوڈ کا پیٹرن آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا ہم صرف آپ کو انٹروڈکشن دیں گے اس میں ہم آپ کو انٹروڈکشن جو ہے آبجیکٹ اورینٹیشن میں ہی دیں گے اور یہ فیلڈ بھی جس وقت انٹروڈیوس کیا گیا ایز سچ آبجیکٹ اورینٹیشن کے اوپر ہی دیا گیا یہ اوور آل ہمارا کورس کانٹینٹ ہے جو اس کورس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا پروگرام کیسے کرنا ہے سی پلس پلس میں حالانکہ اس کے اوپر ہمارا امفسس ہوگا لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھیں اور اس چیز پہ زور دیں کہ فنڈامینٹل پیچھے کیا ہیں آبجیکٹ اورینٹیشن کی وہ آپ گریسپ کریں وہ آپ پریکٹس کریں اور that is the core of thing اگر سی پلس پلس کے سینٹیکس میں آپ کی کمی پیشی رہ جاتی ہے آپ کتاب اٹھا کے اسے درست کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آپ کو بتا دے گا کہ اس کا سینٹیکس غلط ہو گیا جو چیز ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ نہیں بتائے گا وہ آبجیکٹ اورینٹیشن کے کریکٹرسٹک ہیں فیچر ہیں جو کہ آپ کو اس کورس کے ذریعے کوشش کیجیے گریسپ کر سکیں اور جس حد تک میرے لیے ممکن ہے میں بار بار ان مین فیچرز کو ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ ریپٹیشن جو ہے چیزوں کو یاد کرنے میں سنک ان کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں کتابیں جو ہم فالو کریں گے اس کورس میں آپ کی ٹیکسٹ بک تو میں وہی چاہوں گا جو آپ نے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ میں پڑھی تھی C plus plus how to program by Deitel and Deitel یہ تو آپ کی مین ٹیکس رہے گی لیکن میں چاہوں گا کہ آپ دو کتابیں اور ضرور کنسلٹ کیجیے اور اگر آپ نے سی پلس پلس میں پروگرامنگ کرنی ہے تو جو دوسری کتاب ہے the C plus plus programming language by Stroustrup یہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے یہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ایز اے ریفرنس بک اس کتاب کا تھرڈ ایڈیشن جو کہ مارکیٹ میں ریڈیلی اویلیبل ہے اس پاکستانی مارکیٹ میں ریڈیلی اویلیبل ہے یہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے this is definitive book Stroustrup is the author of C plus plus language اور اس نے بہت اچھی کتاب لکھی آپ کے پاس ضرور تیسری کتاب اگین میں ریکمینڈ کر رہا ہوں that is object software engineering چار آتھر ہیں لیکن یہ جیکبسنس کے نام سے زیادہ مشہور ہے جو کہ پہلا آتھر ہے اس کا اس کتاب میں آپ کو جو چیز ملے گی اور جو میں ضرور چاہوں گا آپ اس کتاب میں ضرور دیکھیے وہ ہے what is object orientation object orientation paradigm کیا ہے یہ آپ کو کتاب اور اس کے چند چیپٹر جو ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ کے کانسیپٹس کو اچھی طرح سے سیکھنے میں مدد دیں گے جبکہ ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل جو ہے وہ انہی کانسیپٹس کی سی پلس پلس میں امپلیمنٹیشن میں آپ کی مدد کرے گی لیکن جو کانسیپٹ ہیں وہ ڈیٹیل اینڈ ڈیٹیل میں اتنے اچھی طرح سے ایکسپلین نہیں ہوئے جتنے کہ جیکبسنس کی بک میں جو تیسری کتاب جو کہ میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں آخری چیز جو اسٹوڈنٹس کو بڑی عزیز ہوتی ہے کہ اس کو کورس میں ہمارے ساتھ آپ مارکنگ کیسے کریں گے ہمارے کورس کی ہمارا گریڈ کیسا آئے گا کیسا نہیں آئے گا تو this is the breakdown assignment میں پندرہ پرسینٹ میں آپ کے کورس کے پندرہ پرسینٹ جو ہیں وہ آپ کو اسائنمنٹس دیے جائیں گے جو آپ چیک کریں کریں گے اور آپ ہمیں بھجوائیں گے ہم آپ کو چیک کریں گے اسائنمنٹس جو ہیں بیسیکلی آپ کو کورس صحیح سمجھ آتا ہی اس وقت ہے جب آپ اسائنمنٹ کرتے ہیں اگر آپ اسائنمنٹ نہ کریں لیکن بڑے ڈیلیجنٹلی آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس وقت جو کچھ ٹیچر یا لیکچرر آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو سمجھ بھی آ گئی لیکن وہ سرفیس لیول انڈرسٹینڈنگ ہوگی if you want to really understand and learn this subject assignment کیجیے خود سے کیجیے کوئی ڈفیکلٹی ہے تو اپنے دوستوں سے اپنے کلیگ سے ڈسکس ضرور کر لیجیے ڈسکس کرنا از ہیلدی تھنگ لیکن کسی کا کام لے کے کاپی کرنا دیٹ از پریٹی بیڈ وہ کورس اٹینڈ کرنے کا سارا آبجیکٹو فوت ہو جاتا ہے اگر آپ کاپی کر رہے ہیں discussion discussion what is discussion جی آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہیں آئیڈیاز ڈسکشن میں کوئی کوئی بار نہیں آپ کے اوپر ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جو چیز ہیلدی نہیں ہے اور جس سے سارے ٹیچر ہی جس سے منع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ خود نہ سوچیں کسی کا کام کیا ہوا لے کے ٹرن ان کر دیں کاپی کر کے اپنے ہاتھ سے لے کے ٹرن ان کر دیں بری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو ایکسرسائز نہیں کیا ہر پرابلم ہر اسائنمنٹ آپ کو کسی خاص چیز کے اوپر سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور وہ جو اوریجنل تھاٹ ہے اسی سے آپ لرن کرتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے سن کے لرن نہیں کیا جاتا I hear I forget I do I learn جو کسی چائنیز سیج نے بہت پہلے کہا سو پلیز ڈو دیٹ اپنی اسائنمنٹ خود کیجئے کیونکہ آپ لرن کریں گے گروپ ڈسکشن پانچ پرسینٹ گروپ ڈسکشن پہ ہیں اور آپ کو پتا ہی ہے گروپ ڈسکشن کیا ہیں ڈسکشن بورڈس بنائے ہوئے ہیں اس میں آپ کو دو یا تین دفعہ ٹاپکس دے دیا جائے گا اور آپ اس ٹاپک کے اوپر اپنی تھاٹس جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ آپ لکھیں گے اور ڈسکشن بورڈ پہ ٹرن ان کریں گے دوسرے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے ٹیوٹر جو ہیں اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو جو انوالومنٹ ہے اس ڈسکشن گروپ میں اس کی بیسس کے اوپر آپ کو یہ پانچ مارکس دیے mid term thirty five percent course کے درمیان میں جب آدھا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا رفلی اباؤٹ ایٹ اور نائن ویکس کے پاس پاس ایک پینتیس پرسینٹ کا آپ کا امتحان لیا جائے گا جو کچھ آپ نے اس وقت تک پڑھا ہوا ہے اور لاسٹلی آپ کا فائنل ایگزام جو کہ کمپریہنسو ہوگا سارے کورس میں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس میں وہ پینتالیس پرسینٹ کا ہوگا سو so, آپ کا کورس میں بیسیکلی فائنل سے پہلے پہلے it is fifty five percent اور آپ کا فائنل فورٹی فائیو یہ آپ کا گریڈ ڈٹرمن کرے گا یہاں تک ہماری انٹروڈکشن اوور ویو کورس کا ختم ہو گیا now we go in to the contents of this course اس کورس کو لے کے اسٹارٹ کرتے پہلا topic what is object orientation orientation یہ بڑی ہو پلاسی ہے object object it it it is is is better better than than procedural procedural programming programming why what let's look at that جی میں آپ کو بالکل تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن دے رہا ہوں جی کامن لائف سے ایگزامپل دینے کی کوشش کروں please try to follow me شاید میں بول رہا ہوں بول رہا ہوں کوئی پروگرامنگ کی آپ کو اگزامپل نہیں دکھا رہا آپ شاید بور ہوں لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو میں کوشش کروں گا کہ ایگزامپل جو میری ریئل لائف سے ہوں تاکہ میں آپ کی اٹینشن کو جو ہے وہ ریٹین کر سکوں آ, کیونکہ آ, پڑھاتے ہوئے مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں لڑکے زیادہ تر لڑکوں سے مراد بہت سیکسن انوالوڈ ہیں جی جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے وہ اگر تو میں کوڈ لکھتا ہوں بلیک بورڈ کے اوپر تو وہ اٹینٹیو رہتے ہیں جیسے ہی میں تھیوریٹیکل ڈسکشن میں چلا جاؤں وہ تھوڑے سے ان کی میں اٹینشن لوز کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میں آپ کو فور وارن کر رہا ہوں یہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے but this is really the crux of the course اور پلیز اس کے اوپر ضرور دھیان دیجیے غور سے سنیے پلے بیک کر کے دیکھیے آپ کو پاس ڈیز آ جائیں گی ان کنسپٹ کو گریسپ کیجیے what is object orientation this is a technique for system modelling as a start یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہم سسٹم کو ماڈل کرتے ہیں پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں اس ماڈل کا پھر اس کو ڈیزائن کرتے ہیں پھر اس کو پروگرام کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارا سافٹ ویئر بن جاتی ہے but let start with system modelling object کے ذریعے ہم سسٹم کو ماڈل کرتے ہیں object model consist of several interacting objects اور اینٹیز واٹ از اے ماڈل میں نے ابھی سسٹم ماڈلنگ کی بات کی سو یہ ماڈل ہے کیا جب تک مجھے ماڈل کا پتا نہ چلے ہو سکتا ہے مجھے آبجیکٹ کا پتا نہ چلے so model is an abstraction of something something something conceptual ہم چھوٹے تھے ابھی بھی بچوں کو ہم چھوٹا جہاز سا لا کے دیتے دیٹ پلین بچوں کے لیے چھوٹا سا وہ ایک ریئل آبجیکٹ اینٹی ایروپلین کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے بچے کو جہاز کا کانسپٹ اس چھوٹے سے ماڈل سے مل جاتا ہے اس کے دو ونگز ہیں بڑا سا فیوزلاج ہے نیچے اس کے دو پہیے سے ہیں پیچھے ایک ٹیل ہے اس کی بچے کے لیے جہاز کا کانسیپٹ اس ماڈل سے واضح ہو گیا بچے کے لیے جہاز اسی شکل میں ہے کوئی چیز اڑتی ہے وہ اس کے پاس جب آ گئی ایک چھوٹے اسکیل کے اوپر ایک چھوٹے ایسپیکٹ کو واضح کر رہی ہے so why do we need model we need model for the purpose of understanding the situation جس مرضی ایسپیکٹس میں ہم کسی سچویشن کو سمجھنا چاہیں ہم اس کا چھوٹا سا ماڈل بنا کے دیکھ لیتے ہیں سو پہلے ماڈل بنا کے اسے سمجھیں اور پھر اس کے لیے اگر ہم نے سافٹ ویئر بنانی ہے تو سافٹ ویئر بنائی جائے کوئی اور کام کرنا ہے تو کوئی اور کام کر لیا جائے ماڈل کی ایگزامپل دیکھتے ہیں highway map I consider highway map to be a model سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے مجھے لاہور سے پنڈی جانا ہے کون کون سے راستے سے کون کون سی سڑک لیتا ہوا میں پنڈی پہنچوں یہ میرا ماڈل مجھے بتا رہا ہے جو میرے پاس میپ ہے کہ لاہور سے کس کس سڑک سے میں باہر نکلوں کہاں پہنچوں اس کے بعد کہاں جاؤں گجرا والے پہنچوں اس کے بائک پاس سے لوں تو بارہ جی روڈ پہ آ جاؤں دس از اے ماڈل ان منیچر یہ مجھے بتا رہا ہے جو جس کو میں دیکھ کے انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں سے لاہور سے پنڈی کیسے پہنچنا آرکیٹیکچرل ماڈلس بلڈنگ بنانی ہے ماڈل بنا کے رکھ دیتے ہیں جی کہ یہ دیکھ لیجیے بلڈنگ باہر سے ایسی نظر آئے گی یہ اس کا فساد ہوگا یہ اس کا کلر ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی اونچی ہوگی آپ اسے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ بڑی اچھی چیز ہے مجھے پسند ہے نہیں پسند ہے دوسرے اور ماڈل ہوتے ہیں جو ڈائگرامس بنتی ہیں کہ جو آپ کو انر لے آؤٹ بتاتی ہیں کسی بلڈنگ کا کسی فلور کا that is a model you understand from there اور اسی ماڈل کو لے کے پھر آگے بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے مکینکل ماڈلس یہی ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو جہاز کی اگزامپل دی تھی بچے کے پاس ایک چھوٹا سا جہاز ہے گاڑیاں بھی ہوتی ہیں گاڑی اپنے باہر کے فیچر سے کمپلیٹ بچے کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ کھیلتا ہے چار پہیے ہیں اس کی انہوں نے ونڈ اسکرین دکھائی ہوئی ہے دو یا چار اس کے انہوں نے دروازے دکھائے ہوئے ہیں بچے کے پرسپیکٹو کے لیے یہ ماڈل بڑا ٹھیک ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ گاڑی یہ ہوتی ہے اور یوں چلتی ہے so we need model to understand an aspect of reality this is very important we need model we build model to understand an aspect of reality جتنا ماڈل ہمارا ریالٹی سے قریب ہوگا ہماری انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی بہتر ہوگی تو اگر آبجیکٹ اورینٹیشن ماڈل جو ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل ریالٹی سے زیادہ قریب ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے پروسیجرل پیراڈائم سے پروسیجرل پیراڈائم میں بھی ہم سچویشن کو لے کے اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو یہ چند چیزیں نظر آ رہی ہیں this is my real life environment ایک صاحب ہیں ان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ان کا نام شاید علی ہے ایک گھر نظر آ رہا ہے درخت نظر آ رہا ہے گاڑی نظر آ رہی اور علی صاحب جو ہیں اس گھر میں رہتے ہیں اور یہ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں اس کو ماڈل کرنا ہے ہم نے آبجیکٹ اور اس طرح ہم ماڈل کرتے ہیں ہم ڈبے سے بنا دیتے ہیں اور اس میں جو اینٹیز ہم نے ریئل لائف میں دیکھی ہے اس میں وہ لکھ دیتے ہیں یہ ایک ڈبا اینٹی وہ جو صاحب نظر آئے تھے علی ان کے نام کا لکھ دیا ایک دوسرا ڈبا ہے جو کہ ہاؤس دکھا رہا ہے جو ابھی ہم نے گھر دیکھا تھا چھوٹا سا ریئل لائف میں ہم نے گھر دیکھا تھا ہم گھر کی اینڈینٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ ڈبا بنا کے ہم نے اس میں ہاؤس لکھ دی ایک اور ڈبا بنایا جو ہم نے درخت دیکھا تھا اس میں لکھ دیا یہ ٹری ہے اور ایک اور ڈبا بنایا جس میں جو ہم نے کار دیکھی تھی اس میں ہم نے کار لکھ دیا کہ یہ ڈبا اس کار کو ریپرزینٹ کر رہا ہے میرے ماڈل میں سو so, میں نے اپنے ریئل لائف سے جو چیزیں دیکھی جن چیزوں سے میں فیملیئر ہوں انہی چیزوں کو میں نے اپنے ماڈل میں چھوٹے چھوٹے ریکٹینگولر باکسز بنا کے ان کو ظاہر کر دی اور پھر میں نے لائنیں لگا دی کہ جو انٹریکشن ہے میں اس انٹریکشن کو کیپچر کرنا چاہ رہا ہوں جو بھی میں نے کہی کہ علی لوز ان اے ہاؤس سو وہ علی ریکٹینگل سے ایک ایرو جا رہا ہے ہاؤس کی طرف جس پہ میں نے لکھ دیا in I am capturing the whatever is in the model that Ali in this house اور جب میں نے کہا کہ علی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اس چیز کو میں نے کیپچر کر لیا اگین ایک ایرو سے جو علی سے کار کی طرف جا رہا ہے Ali drives the car this is my small model of the real life environment جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ پھر آپ دیکھیے علی ہے جو کہ گھر میں رہتا ہے گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور اس کے انوائرمنٹ میں ایک درخت بھی ہے درخت کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے بس ہے درخت وہی چیز ہم نے یہاں پہ ماڈل کر سو آبجیکٹ ماڈل وہی چیزیں کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں جس انوائرمنٹ سے ہم ڈیل کر رہے ہیں سو ان اس انوائرمنٹ میں ہمیں یہ چار اینٹیز نظر آئیں ان اینٹیز کو ہم یہاں پہ آبجیکٹ کہہ رہے ہیں ابھی ہم آبجیکٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں جا رہے لیکن ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں ان چیزوں سے ہم آشنا ہیں اس انوائرمنٹ میں ہم انہی کانسیپٹ سے کو دیکھ کے انہی کانسیپٹس کے ذریعے اس انوائرمنٹ اور اس کی انٹریکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اینٹیز جو ہیں وہ علی ایک پرسن ہے ہاؤس گھر is an entity real entity car car is a real tangible entity tree tree is a real tangible entity so all these entities for the time being we are calling them objects and we have shown them by rectangles in our model which we call object اور an model that is at stage capturing the the entities in real life environment اور in any environment that we want to understand اس انوائرمنٹ میں بہیویئر کیا تھے ہم نے ابھی صرف دو بہیویئر دیکھے ہیں تاکہ ہمارا ماڈل بڑا سمپل سا رہے اور وہ انٹریکشنس کیا ہیں علی اس گھر میں رہتا ہے اور علی گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے یہ دو بیہیویئر ہیں یا دو انٹریکشنز ہیں جو کہ اس انوائرمنٹ میں ہیں اس ڈومین میں ہیں جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں سو ہمارے اس ماڈل نے بہت ہی سمپل ماڈل نے کوشش کی ہے کہ انہی چیزوں کو کیپچر کرے چار اینٹیز آبجیکٹ کو اور ان کی دو انٹریکشنس کو سو so, اس پہلی چھوٹی سی اگزامپل نے ہمیں کیا بتایا کہ اگر ہم so called object oriented paradigm میں سسٹم کو ماڈل کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے انوائرمنٹ سے وہی چیزیں اٹھائیں جن سے ہم آلریڈی آشنا ہیں اینٹیز آبجیکٹس اور ان کو ایز سچ کیپچر کر لیا advantage of object paradigm our model deals with the same entities are in particular situation کیونکہ ہم انہی اینٹیز کو اپنے ماڈل میں لا رہے ہیں جو کہ ریئل لائف میں ہیں اس لیے ہمارا ماڈل ریئل لائف کے بہت نزدیک ہے جسے ہم ٹیکنیکلی یوں کہتے ہیں کہ there is a less semantic gap between our model and the real life which we are trying to model trying to understand اگر یہی پروسیجرل پیراڈائم ہوتا تو ہم کیا کرتے اس انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے کنسنٹریٹ کرنا تھا ایکشنس کے اوپر اور ایکشنس کیا تھے علی گھر میں رہتا ہے علی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے گاڑی ڈرائیو کرنے کے اوپر ہمارا امفیسس ہوتا علی کے گھر میں رہنے پر ہمارا امفیسس ہوتا گھر as an entity background میں چلا جاتا Ali as an entity background میں چلا جاتا car as an entity background میں چلی جاتی درخت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا so, ہم ریئل لائف میں سے سینیریو میں سے جو ایکشنز ہیں جو فنکشنلٹی ہے اس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پروسیجر پیراڈائم میں اینٹیز بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں ہمارے ویو سے بہت دور چلی جاتی ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں ہم صرف ایکشنز فنکشنلٹی پہ ہی کنسنٹریٹ کرتے ہیں غور کر ایز اپوزڈ آبجیکٹ اور اس کو جب ماڈل بناتے ہیں تو ریئل لائف میں جو پلیئر ہمیں نظر آتے ہیں ہم انہیں پلیئرس کو کیپچر کر لیتے ہیں house is a player though it is a passive player but it is a player ہمارے ماڈل میں ہاؤس تھا علی ایکٹیو پلیئر ہم نے علی کو کیپچر کیا اسی طرح ہم نے جو دوسرے پلیئر تھے کار اور ٹری ان کو بھی اپنے ماڈل میں ایز سچ کیپچر کیا اس لیے یہ ماڈل زیادہ نزدیک ہے ریئل لائف کے as opposed to our procedural model this is a simple flavour to you why this object oriented model is close to real life as opposed to procedural model کیونکہ وہی ایکٹرز انوالوڈ ہیں اسی لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی انہی وجوہات کی وجہ سے آبجیکٹ اور میں کسی فنکشنلٹی پہ نہیں جا رہا جو پلیئر ہیں انہیں کو کیپچر کر رہا ہوں اور اگر وہی ہیں انہیں کی انٹریکشن کیپچر کر رہا ہوں تو وہ میرے لیے بلڈ کرنا بھی آسان ہے میرے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بھی آسان اینٹیز اینٹیز کی بات کرتا رہا چار اینٹیز تھیں ابھی سینیریو میں اسے میں نے کبھی اینٹی کہتا تھا کہ کبھی میں اسے آبجیکٹ کہہ لیتا تھا without defining what an entity on an object is now let's look کلیورسلیٹ اینڈ آبجیکٹ از جو مجھے اینٹی نظر آ رہی ہے میں چاہوں گا کہ میں اسی سے اس کی ڈیفینیشن بھی نکالنے کی کوشش کروں جو ہمیں سمجھ آتی ہے ایک تو اینٹیز ہمارے ماڈل میں کیا تھیں tangible Ali house car tree so tangible entities are good candidates for becoming objects in our model لیکن ہر سینیریو میں ٹینجیبل اینٹیز تو نہیں ہوتی there are intangible also we see something that can be apprehended intellectually میں کس تاریخ کو پیدا ہوا what is my date of birth نا date of birth is not something جسے میں ہاتھ سے پکڑ سکوں یا اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے time is not something tangible کہ میں اسے پکڑ سکوں سو دیز آر کانسیپٹس جو کہ میں انٹلیکچولی گریسپ کر سکتا ہوں اور میں انٹلیکچولی ان سے ڈیل بھی کرتا ہوں میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے تو میں کمپیئر کر کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے سو so, دوسرے کینڈیڈیٹ جو آبجیکٹس کے لیے ہو سکتے ہیں وہ کانسیپٹس ہیں جو کہ میں انٹلیکچولی گریسپ کر سکتا ہوں اور جن سے میں انٹلیکچولی انٹریکٹ کر سکتا ہوں جن کے اوپر جن کے ساتھ سو دو ٹائپس ہیں جو کہ کینڈیڈیٹس ہیں آبجیکٹس کے لیے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان دو کینڈیڈیٹس میں کیا چیز مشترک ہے جسے ہم لے کے کہیں کہ آبجیکٹ میں یہ یہ کچھ ہونا چاہیے تب وہ آبجیکٹ ہو سکتا ہے نا we that something is a good candidate for being an object which closely corresponds to to concept concept of that it must have a state attributes ابھی میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا ابھی میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ person Shafiq is a good candidate for an object why because I have so many attributes what is meant by an attribute my colour is my attribute one attribute this is what جو کہ آپ کو یاد رکھنے میں مجھے مدد دیتا ہے اور ایٹریبیوٹ میرا کیا ہے میرا قد میرا بولنے کا یونیک انداز میرا نام میری ایج یہ ساری چیزیں میرے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ مجھے یونیک بناتے ہیں ڈسٹنکٹ کرتے ہیں کسی دوسرے آبجیکٹ سے کسی دوسرے پرسن سے so if an object has attributes we see it has a state secondly an object exhibits behaviour اگر آبجیکٹ کوئی بہیویئر ایگزبٹ نہیں کرتا it something doesn't behave does not exhibit behaviour does not interact it is not a good candidate for being an object behaviour exhibit کرتا ہے میں بہیویئر ایگزیبٹ کر رہا ہوں اس سیٹنگ میں میرا بہیویئر آپ کو ٹیچ کرنا ہے I am doing something I am exhibiting this behaviour of teaching delivering lecture یہ میرا بہیویئر ہے اور تیسری چیز I have a unique entity Shafiq ur-Rahman میرا نام اور چند اور ایٹریبیوٹس مل ملا کے مجھے یونیک کرتے ہیں کسی بھی دوسرے پروفیسر سے so an object must have some attributes an object must exhibit some behaviour an object must have a unique identity these are the three things that make something to be qualified as an object in object oriented paradigm behaviour کیوں ضروری ہے اگر آپ میرا ایک نام ہے اب اگر آپ میں اپنا نام آپ کو کنوے ہی نہ کر سکوں تو وہ کس کام کا وہ نام ہوا اس کی کیا کوئی یوٹیلٹی ہے کوئی یوٹیلٹی نہیں ہے that's why behaviour is important اگر میں چپ کر کے یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں تو am I exhibiting behaviour of delivering lecture no so I must exhibit some behaviour I must show some interaction if I don't show any interaction if I am not involved involve interaction I am useless جیسے ڈبا آپ اس کو سیل بند کرتے ہیں نہ آپ اس میں کوئی چیز رکھ سکتے ہیں نہ آپ کوئی چیز اس سے نکال سکتے ہیں از یوز لیس آبجیکٹ کے لیے بہیویئر ضروری ہے اور پھر وہ بہیویئر جو ہے وہ میرا اسٹیٹ چینج کرتا ہے میں بول رہا ہوں لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں میرے ہاتھوں کی پوزیشن یہ ہے I am in distinct state میں بولتا بولتا لیکچر ڈلیور کرتا کرتا میرے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں I am in different state اس لیے کہ میرے زین میں تھا کہ میرے ہاتھ پہلے یوں ہیں this is the identity this is the behaviour that I am expecting یوں جب میں نے کر لیا تو میں ایک نئی اسٹیٹ میں چلا گیا بہیویئر کی وجہ سے میں ایک نئی اسٹیٹ میں چلا گیا سو so, میرا بہیویئر میری اسٹیٹ کو ایکسیسیبل بناتا ہے اور میں اس بہیویئر کی وجہ سے اپنی اسٹیٹ چینج کرتا ہوں یہ بہیویئر یا آپریشنس کے دو مین پرپز ابھی ہم نے جو ماڈل دیکھا تھا اس ماڈل میں سے ہم نے جو اینٹیز سلیکٹ کی تھیں انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹیز آبجیکٹ کے کرائٹیرئن کے اوپر پوری اترتی ہیں کہ نہیں اترتی ہم نے علی کو ایز این اینٹی لیا تھا اس کی اسٹیٹ اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں کافی سارے ہو سکتے ہیں ہم اس کا نام دیکھ رہے ہیں name is one entity age is another اور جو بھی میں نے بات کی اس کا قد کیسے ہے اس کا رنگ کیسے ہے اس کی بالوں کا رنگ کیسے ہے اس کی آنکھوں کا رنگ کیسے ہے آنکھیں بڑی ہیں آنکھیں چھوٹی ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ کتنے ہی ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں اپنے کمپلیکسٹی کم کرنے کے لیے فار دی ٹائمنگ ہم اس کے صرف دو ایٹریبیوٹ ایٹ لیسٹ اس کے کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹ تو ہیں نیم اور ایج یہ اس آبجیکٹ کی اینٹی کی اسٹیٹ ظاہر کر بہیویئر کیا شو کرتا ہے وہ واک کرتا ہے وہ ایٹ کرتا ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے یہ اس کے اس کا بہیویئر ہے اس کا یہ آپریشن جو وہ پرفارم کر رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کی آئیڈینٹی اپنے ماڈل میں کیا رکھی ہے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرے ہمارے ماڈل میں ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا کیونکہ ہمارے ماڈل میں کوئی اور علی نہیں ہے تو یہ علی نام جو ہے اس کا اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے سو تینوں چیزیں موجود ہیں اب اب غور کرنے کی ایک بات ہے کہ اس اینٹی میں جو ریئل لائف اینٹی تھی اس میں علی یہ اپنی ساری چیزوں سے مل کے اسٹیٹ ایٹریبیوٹس آپریشنس بہیویئر ان سے مل کے ایک یونیفائڈ اینٹی بن رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ماڈل میں وہ آبجیکٹ جو ہے وہ اس کو ایز اے یونیفائڈ ہول ہی لے اپنے ایٹریبیوٹس اور بہیویئر کے ساتھ اسی لیے جو ہم نے یہاں پہ ایگزامپل دی ہے آبجیکٹ کی اس میں یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ دکھائی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو آبجیکٹ لینگویج جو ہے وہ بھی ان دونوں تینوں چیزوں کو اکٹھا ایک جگہ پہ یونیفائڈ ہول کر کے مجھے دکھائے نہ کہ ایٹریبیوٹس علیحدہ پڑے ہوئے ہیں بہیویئر علیحدہ پڑا ہوا ہے اور ان دونوں میں کوئی بانڈنگ کوئی کپلنگ نہیں ہے ریئل لائف میں entity is a unified whole object اور ہم آبجیکٹ کو ایک یونیفائڈ ہول ٹریٹ کرتے ہیں together with its attribute and second example کے کئی ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں کہ فور ڈور ہے ہیچ بیک ہے کہ نہیں ہے سو اینڈ سو فورتھ یہ ساری چیزیں ہیں جب ہم کار کے متعلق سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتی ہیں اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کا بہیویئر کیا ہے جب بھی ہم کار دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ اپنے اس بہیویئر کے ساتھ آتی ہے ہم اسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں کار کو ہم کار کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں اسپیڈ تیز کر سکتے ہیں ہم اس کے گیئر چینج کر سکتے ہیں ہم بریک لگا سکتے ہیں ہم اس کی لائٹس کو آن کر سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں ہم اس کا وائپر چلا سکتے ہیں یہ سارے بیہیویئر ہیں جو وہ اینٹی کار ایکزبٹ کرتی ہے ہم نے اس میں سے صرف یہاں پہ اسکرین پہ تین دکھائے ہیں بیہیویئر جو وہ شو کرتی ہے کار ایکسلریٹ کرنا گاڑی کو گاڑی کو سٹارٹ کرنا start the car change the care ہم نے صرف باقی میں نے آپ کو زبان بتا دی اس کی یونیک آئیڈینٹی کیا ہو سکتی ہے ون پاسبل یونیک آئیڈینٹی اس کا رجسٹریشن نمبر گاڑیوں کو دو رجسٹریشن نمبر نہیں دیے جاتے ہیں ایک رجسٹریشن نمبر آپ کسی اور طرح سے کار کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں یونیکلی آپ اس طریقے سے کر لیجیے لیکن اس ٹینجیبل اینٹی کار جب ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ہم کنسیو کرتے ہیں اس کار کو تو اپنی انہی چیزوں کے ساتھ بہیویئر اور ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتی ہے اسی چیز کو ہم ماڈل کر رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹیشن ماڈل میں یہ آبجیکٹ ہے اسٹیٹس اور بہیویئر کے ساتھ now let's take an example of intangible thing that we conceive intellectually and deal with item اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے اس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ سکتا ہوں time piece clock is some thing different I am talking about time پانچ بجے it's five P M now this is some thing at that I am conceiving intellectually لیکن اس ٹائم میں ہے کیا جب بھی میں ٹائم کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ کیا آور کیا ہے منٹس کیا ہیں سیکنڈس کیا ہیں this is what makes a time these are the attributes of concept time اس کو میں کیپچر کرتا ہوں آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل میں as a state hours minutes and second اور اس کا بہیویئر کیا ہے میں چاہوں جب چاہوں اس کے آورس چینج کر سکتا ہوں منٹ چینج کر سکتا ہوں سیکنڈ چینج کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں اس وقت ٹائم کیا ہے اگر میرے پاس ڈیجیٹل ٹائم کا میرے ذہن میں کانسیپٹ ہے تو میں کہوں گا کہ اس میں دو منٹ آگے کر کے کا ٹائم مجھے بتا دو تو یہ سارے آپریشنز ہیں جو کہ میں ٹائم کانسیپٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہوں as a behaviour this is what makes it a time جی good candidate for object identity مجھے بتانی ہے آئیڈینٹی کیا ہے اور وہ identity dinner time lunch time breakfast study time جس طرح بھی آپ ایک ٹائم کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکو ہم چاہیں گے کہ اپنے ماڈل میں اسے یونیکلی آئیڈینٹیفائی کریں last example of another intellectually apprehended entity that is date my date of birth کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ایک ڈیٹ لکھی گئی ہے جس ڈیٹ پہ میں پیدا ہوا تھا that is a concept intellectual concept date میں کیا آتا ہے جب بھی میں سنتا ہوں سال آئے گا مہینہ آئے گا دن آئے گا اور مے بی بعض جگہوں کے اوپر ڈیٹ میں سال مہینہ دن گھنٹے منٹ سیکنڈس بھی لکھے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم وہی نارمل کانسیپٹ کو لیتے ہیں جب بھی ڈیٹ آتی ہے سال مہینہ دن آتے ہیں یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اٹس انٹلیکچل کانسیپٹ کے ہمارے آبجیکٹ ماڈل میں ہم انہی تینوں چیزوں کو اس کو ایٹریبیوٹ کہتے ہیں and they constitute the state of an object hour sorry year month and day اس ڈیٹ اینٹی پہ ہم آپریشن کیا کچھ کر سکتے ہیں لازم بات ہے نئی ڈیٹ بنانی ہے ہمیں ایئر چینج کرنا ہے ہمیں منتھ چینج کرنا ہے ہمیں ڈے چینج کرنا ہے یہی آپریشن ہم اپنے آبجیکٹ میں کیپچر کرتے ہیں بیہیویئر کے طور کے اوپر set year set month set day اور بھی ہو سکتے ہیں آپریشن ایک ہو سکتا ہے what is the day what is what is the date پر سے لیکن ہم ابھی صرف ڈیٹ چینج کرنا سال چینج کرنا مہینہ چینج کرنا دن چینج کرنا لے رہے ہیں ان کے ہم کاؤنٹر پارٹ بھی رکھ سکتے ہیں گیٹ ہیئر مجھے بتاؤ کہ اس ڈیٹ کا سال کیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا دن کون سا ہے لیکن ہم نے بھی وہ ظاہر نہیں کیے سفائس ٹو سے کچھ بہیویئر ہم نے کیپچر کر لیا یونیک آئیڈینٹی کیا ہے اگین جیسے میں نے ٹائم کے کیس میں کہا تھا my birthday date I join the university day اور date I join this university as a professor these are possible candidates for uniquely identifying the date object in my model اس کے ساتھ ہی ہم اپنے لیکچر کے اختتام کو پہنچتے ہیں مجھے سمرائز کرنے دیجیے آج کے لیکچر میں جو امپورٹنٹ کانسپٹ میں نے انٹروڈیوس کرا ہے main concept what is object orientation orientation and object اور object oriented paradigm is a way of modelling system ابھی ہم اپنا ویو صرف سسٹم ماڈل تک لا رہے ہیں جیسے کہ میں نے لیکچر کے اسٹارٹ میں کہا تھا اسی ماڈلس کو لے کے ہم آگے انالیس بھی کریں گے ڈیزائن بھی ہوتا ہے پھر آبجیکٹ پروگرامنگ بھی ہوتی ہے for the being system model object way میں what is that object oriented way کسی بھی سینیرو کو جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو ایکٹر ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی ایکٹر اپنے ماڈل میں کیپچر کر لیں this is the main advantage that this technique has object oriented technique has over procedure procedure میں ہم سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی فنکشنلٹی پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں جبکہ آبجیکٹ اورینٹیشن میں ہم ان اینٹیز پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں جو آپس میں انٹریکٹ کر کے کوئی ٹاسک پرفارم کر رہی ہیں سو اب first concentration is on those entities we capture those entities what are those entities some کو ہم بہیویئر ایٹریبیوٹ کے ساتھ اپنے ماڈل میں لے آتے ہیں اور جب اس اینٹی کو ہم اسٹیٹ اور آپریشن بہیویئر کے ساتھ اپنے ماڈل میں لاتے ہیں تو ہم انہیں آبجیکٹ کہہ object can be tangible thing as الی car tree house these are tangible things ان ہر ایک کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں ہر ایک کچھ نہ کچھ ایکشن پرفارم کرتا ہے and then the objects are those concept that we deal with intellectually ان کو انٹلیکچولی ہم اپریہینڈ کرتے ہیں اور ان سے ڈیل کرتے ہیں ٹائم کا کانسپٹ ڈیٹ کا کانسپٹ پرسن کا concept person is an intellectual concept I am a man Shafiq person is an intellectual concept person یا ڈیٹ یا ٹائم جو کہ انٹلیکچولی پرسیویبل ہیں وہ بھی یہی ایٹریبیوٹ شو کرتے ہیں اسٹیٹ اینڈ بہیویئر سو جو چیز اسٹیٹ اینڈ بہیویئر شو کر رہی ہے it is a good candidate bag object object is the first thing and object اور اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے شروع کریں گے آبجیکٹ اور ڈیفینیشن کو کریکٹرسٹکس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مزید بہتر کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ